景色。 حسان نام ہے ماشاء آج سے آپ آگے بیٹھے ہیں بڑے بھائی کو آگے بیٹھنا چاہیے ہمارے مفتی کریم صاحب نے حضرت والا کے پاس یہ اشعار پڑے تھے کل خون شہادت میں لچڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے تو بہت مزہ آیا تھا ماشاء اللہ تو ہمارے پیارے شیخ و مرشد عارف اللہ جم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشار ہیں کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمارا بیٹھنا زیادہ تعداد ہو یا نہیں ہو حضرت نے فرمایا تھا بس اپنا وقت مختص کر کے آپ مجلس شروع کر دیا اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم گے مخلوق ہے ادنا سا سورج جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے پھر خالق عالم کا جلوہ دنیا میں بھلا کیا پائیں گے یہ اشار ایسا ایسا پرانے بزرگوں کے کوئی اشعار ہوں جبکہ ہم نے اپنے پیارے شیخ کو دیکھا ہوا الحمد للہ یعنی اللہ کی عشق کی آگ کی چنگاری روشن ہو جاتی ہے جو بجھی ہوئی ہے وہ ایک دم چنگاری بن کے آگ بن جاتی ہے ایسے اشارے آتا ہے مجھے نالوں میں مزہ اے نہ کر جب عشق ہے ان کا دل میں میرے پھر کیوں نہ مجھے تڑ پائیں گے کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں جب نور خود ہی دل میں ممبر پہ وہ گے اس میں موجودہ شیخ حضرت والا خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر کا تمہاری جی، عجیب بات فرماتے ہیں نور کا پوچھنا ہو تو بلال عزیز تعالیٰ سے پوچھو کالے تھے دل کے اجالے تھے اور وہ موٹے موٹے ہونٹ اور حفشی لوگ جیسے اس زمانے میں ہوتے تھے موٹے ہونٹ کالے میں نے دیکھے سعودی عرب میں موٹے موٹے ہونٹ اور بالکل ہی سورج شکل کے کوئی حسین و جمیل نہیں تو ان کے دل میں کیسا نور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جنت میں سب سے پہلے بلال آگے جا رہے ہوں گے بلال رضی تعالیٰ اور نبی صاحب ان کے پیچھے ہوں گے خادم بن کے ایسا اللہ تعالیٰ کیسا ان کے دل میں نور تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب اذان دیتے تھے تو پورا مدینہ شریف جو ہے اس کے آنسو نکل جاتے تھے <clears throat> وہ اشد اللہ اسد اللہ ان کے شین نہیں نکلتا تھا ان سے کہ وہی اذان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اور نور جو ہے وہ سنت پہ چلنے سے آتا ہے کالے گورے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا ہی لکس صابن ہو یا کوئی سے لکس والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے <laughs> لکس ہو یا فیئر اینڈ لولی ہو کتنا ہی کوئی لگا لے مرد یا عورت مگر جب تک سنت اور شریعت پہ نہیں چلتا تو یہ بریل کریموں سے یا کریموں وغیرہ سے کوئی روشنی نہیں آتی روشنی دل کی ہوتی ہے جو سنت پہ چلنے سے اور نظر بچانے سے اچھے اخلاق سے ملتی ہے غصے کو پینے سے ملتی ہے حدیث میں آتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے سارا کا سارا نور بن جاتا ہے ایک دوست ہے ان کا پرسوں فون آیا تھا غصے کے مریض ان کو بہت نصیحت ہے کہ حضرت والا کے غصے کے پرچے دیے انہوں نے بار بار وہ علاج الغضب پڑھا پڑا تو کل ماشاء اللہ دیکھیں فرق پڑتا ہے غصے کے مریض ہے بہت شدید ان کو ہے ہی ان کی نس نس میں غصہ بھرا ہوا ہے <laughs> تو ماشاء اللہ اتنی بڑی خوشی بتایا تھے اتنا شدید غصے کا تقاضا ہوتا ہے مگر آج کل میں ایک ہفتے سے غصہ نہیں کر رہا تو دل میں اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ بتا نہیں سکتا میں نے کہا یہ حدیث شریف کی بشارت ہے جو غصے کو پی جاتا ہے جبکہ غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دیں گے کیا بات زبردست ایمان دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اور امن سکون عطا فرمائیں گے تو یہ اصل نور ہوتا ہے <coughs> کیوں آ اچھا پاور ہی نہیں رہا دیکھو بھائی وہ آ نہیں رہا اچھا، اچھا۔ تھا اچھا اچھا تو لگا ہوا نہیں وہ دیکھیں وہاں سے ڈھیلا ہوگا سب دیکھ چیمپئن <laughs> آئے نہیں نا ہمارے یہاں سے ڈھیلا ہوگا اب آئی ارے یہاں روشنی چل جاتی ہے نا نہیں آ رہا کچھ یہ تار کا مسئلہ ہے ایکسٹینشن <laughs> ہے کوئی دوسرا ہاں۔ دے دیجیے انجینئر والے کام کر کے دکھاؤ چلے اب تک ہم لوگ اشار کا مزہ لیتے ہیں کیوں آ ہمیں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق کا دل میں تیر نہیں جب نور نہیں خود ہی کیا برسائیں گے جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالا تا عرش شری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لا گے یہ اللہ کی محبت کا ایسا ہے کہ کمپیوٹر اس کو سہ نہیں سکا بند ہو گیا اشاری ایسے حضرت والا رہا جو آپ نے جوڑا نا جی، کو ہٹا ہاں، جب شم محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب زو پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے ہمارے حضرت والا کو دیکھ لیجیے محفل صاحب ذوق سے مراد صاحب سنت و شریعت اللہ والا شیخ کامل عالم ربانی جیسے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ جیسے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے موجودہ شیخ ہیں اب ہو گیا بلبل کو نہ تو کر اے نادا پابند بندے سکون تو خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے اس شیر پر حضرت والا لکھا ہے اس شعر پر حضرت والا پھول پھوئی رحمت اللہ علیہ بے ساختہ پر بے ساختہ گریہ تاری ہو جاتا تھا حضرت والا کے اس شعر سے عجیب کیفیت ہو جاتی تھی جیسے پردیس میں کسی کو اس کا وطن محبوب یاد دلایا جائے بلبل کو نہ تو کر اے نادام پابند سکو تو خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے تم لا اور یہ جو شعر ہے عجیب ہے یہ دونوں اس شعر کو پڑھ کے یعنی ظاہری طور پر بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کا آخری لمحات اور حضرت میسا رحمۃ اللہ کے آخری لمحات یاد آ ہیں ماشاء اللہ ایسا سکون وفات کے بعد جب زیارت کی توفیق ہوئی چہرے مبارک کی حضرت والا رحمۃ اللہ کی حضرت میسا رحمۃ اللہ کی تو ماشاء اللہ یہ شعر اس وقت زبردست فٹ ہو رہا تھا <clears throat> مگر اس شعر کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم خون شہادت کا مطلب باطنی شہادت حرام خواہشات کا خون کر لیں دن ہے فیس بک کھولنے کا دوبارہ یوٹیوب پہ جانے کا اور غصہ کرنے کا مگر اس کو نہیں کرنا عمل نہیں کرنا عورت کا دل چاہ رہا ہے میں شوہر سے بدتمیزی کروں اور آج تو اس کے <laughs> ایسا سبق پڑھاؤں کہ بس کیونکہ شوہر نرم دل کا ہے کو وہ معاف کر دیتی ہے اور <clears throat> معاف کیا کر دیتی ہے بلکہ شوہر کی ساری حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں کہ بھائی دل نہیں بھی چاہ رہا پھر بھی شوہر کی خدمت کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے دل کو بچھا دینا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کا شوہر خوش ہے اس کا ربا بھی خوش ہے اس کا شوہر ناراض ہے پوری رات فرشتوں کی لانت اس کے اوپر فرشتوں کی جماعت جو ہے لانت کرتی ہے اس کے اوپر اور حکم ہوتا سجدے کا تو حکم ہوتا اپنے شوہر کو سجدہ کرو فرما رہے ہیں تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے ان کو میسج کر دیں لائیو سننے مجلس حیدرآباد میں بیت ہوئے تھے ان کو ویب سائٹ بھی لکھ کے دے رہے لائیو میں اور ویب سائٹ لکھتے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لڑی رہنے دو کل خون شہادت میں لڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے اور آخری شعر ہے اختر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بفیض پیر خدا امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے امید ہے تجھ سے بار خدا اس درد کا درما پائیں گے دولت غم آخرت کا غم <clears throat> بفیض پیر خدا ہاں ہاں بھیج دو بس سینڈ کر دو ڈرتے کیا ہو ہاں ہاں ہر ہفتے ایک سنت بتائی جاتی ہے ہمارے حضرت والا میں بھی جارہ والا جو بیان ہوا اسی پہ فرما رہے تھے کل رات کو بھی ایک بات فرمائی تھی بہت دل پہ لگی جو سنتوں کی تعلیم کرتا ہے جب اس کو سنتوں کا پرچہ دیا گیا حضرت والا سے تعلق ہے ان کا اور جب ٹک لگانے کا بولا گیا تو بتا رہے تھے حضرت والا بہت غم ہو رہا تھا مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ ہمارا کیا حال ہے میں ہر ہفتے ایک سنت بتاتا ہوں اور جو سننے والے ان کا کیا حال ہے سنتوں کا ایک حضرت نے پرچہ بنوایا میں رکھا ہوا ہے مگر موٹی موٹی سنتوں پہ ان کا عمل نہیں تھا مسجد میں داخل ہونے کی سنت سیدھا پیر رکھنا الٹا پیر رکھنا کھانے کی سنت دستخان بچھانا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا تو ہمارے ساتھ فرمایا تو مجھے بہت غم ہوا کہ دوسروں کو تو تم تعلیم کر رہے ہو نہ خود ہی عمل نہیں ہے تو پھر کیا تاثیر ہوگی تاثیر تو اس کے بیان میں ہوتی ہے جو عمل بھی کرتا ہے اس لیے ہر ہفتے ایک ہی سنت یا دو سنت زیادہ سے زیادہ بتائی جاتی ہیں تو اس پہ کوشش کر لیں عمل کرنے کی انشاءاللہ قل ان کنتم ان کن تم تو میں آنے کا مقصد ہی یہی ہمارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور کیا چاہیے انسان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے کہ ہر قدم پر سنتوں کا اہتمام کریں کسی کی پرواہ نہ کریں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں کیا بیٹھا ہوں بس سنتوں کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کہیں جا رہی ہو کہیں دنیا میں ان پہ نظر رکھیں جو ہم سے کم ہیں آخرت میں اپنے ایک دوست کو بتایا تھا کہ میری نظر صرف اس وقت حضرت والا پر ہے کسی کو اور پہ نظر نہیں ہوتی میری حضرت والا شاہ فیروز قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم عالیہ پر ہماری نظر اپنے شیخ پر ہونی چاہیے بس دوسروں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہ کے یہ وہ عمل کرتے ہیں ہماری نظر حضرت والا پہ ہونی چاہیے ان کی تعلیمات پر ہونی چاہیے کہ کس طرح ان کو غم ہے آج کل بہت زیادہ غم ہے مشائق کو غم ہوتا ہے کہ زندگی لگا دیتے ہیں اپنی کھپا دیتے ہیں نیندیں قربان کر کر کے اور ہمارے دوست جو روزانہ آنے والے عمل نہیں کرتے من احیا سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی کانا معیہ فل جنا اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور آیت میں آتا ہے میوتیا رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ سنت نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کل حضرت عزت رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں وضو کی اٹھارہ سنتوں پر عمل کیا نماز کی اکیاون سنتوں پہ عمل کیا <clears throat> دل لگے نہیں لگے ہم نماز کی <clears throat> سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ نماز ہماری قبول ہو جائے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں جیسے ہم لوگوں کا سفر ہوتا ہے اکثر ہم لوگ حیدرآباد جاتے ہیں صاحب جی بھی جاتے ہیں ہمارا بھی تو سنت ہے جب شہر نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے اللهم ارزقنا جناها وحببنا وحبب صالحي اهلها الينا اس سنت کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے کیونکہ بزرگوں کے ساتھ رہا حیران ہو گیا تھا کہ ہمارے حضرت والا خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر کاتم عالیہ کو <clears throat> کل حیدرآباد کا سفر ہوا تھا تو اس وقت ہی سارا نظم سنبھالا تھا ان کا اس وقت جب حضرت تشریف لائے تھے بڑے حضرت والا سے تعلق تھا تو میں بھی ان کے ساتھ وین میں بیٹھ گیا <clears throat> حضرت کو بھی ہماری دعا یاد نہیں تھی ہمارے ایک عالم سے یہ کتاب کھلوائی اور جتنے لوگ بس میں بیٹھے تھے اس وقت تو حضرت بس میں ساتھ ہی سفر فرماتے تھے پھر بعد میں ضوف ہو گیا تو اس لیے گاڑی میں الگ جاتے ہیں تاکہ ان کی راحت کی وجہ سے <clears throat> اہل اللہ کو راحت ملے زیادہ اچھا ہے <clears throat> مولانا سہیل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ حضرت کو راحت ملتی ہے جس گاڑی میں اسی میں جانا چاہیے ہمارے ساتھ بس میں بیٹھ جائیں گے بس میں تو بہت جھٹکے وغیرہ آتے ہیں تو یہ دیکھا کہ ایک عالم مفتی صاحب سے کتاب کھلوائی اور یہ دعا پڑھی یعنی جیسے حیدرآباد آ گیا ہم لوگ حیدرآباد کے ہائی وے پہ چلے گئے تھے لینے یہ اللہ والوں کا اکرام بھی تو کچھ کرنا چاہیے تو ہم لوگ حیدرآباد ہائی وے کے قریب ہی وہاں چلے گئے تھے حضرت کو لینے تھے حضرت نے اپنی گاڑیاں بٹھا لیا مجھے تو پھر مائک پہ جو ہے ایک مفتی صاحب سے یہ دعا پڑھوائی اللہ مرض و نا جنا وحب حب نا الا اہل و حب صلی یا اللہ نصیب کیجئے ہمیں ثمرات اس شہر کے اور عزیز کر دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک یعنی محبوب کر دیجئے ہمارے جتنے لوگ شہر والے حیدرآباد والے ہم سے محبت کریں اور محبت دیجئے ہمیں شہر کے نیک لوگوں کی ہمارے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہو اور شہر والے ہم سے محبت کریں تاکہ دین ہم سے سیکھیں اور حضرت نے فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ <clears throat> اللہ مرزکنا جناح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں ثمرات پھل فروٹس کھلائے تو ہمارا بھی ہر مہینے سفر ہوتا ہے الحمد تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یہ فقیر بھی دعا پڑھوا دیتا ہے کبھی بھول جاتا ہوں اور اکثر پڑھوا دیتا ہوں مائک پر دوستوں کو تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر اس شہر کے پھل فروٹس ہمیں مل جاتے ہیں ماشاءاللہ اور لوگ ماشاءاللہ محبت بھی کرتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہم لوگ تو اس قابل نہیں کہ ہم سے محبت کی جائے مگر ہم نے کیونکہ اور دیکھیے اس میں ساری محبت کی باتیں ہیں لوگ بولتے ہیں دین میں محبت نہیں ہے اے اللہ نصیب کیجیے ہمیں یہاں اس شہر کے پھل فروٹس وہ حب نا اہلیہ اور لوگوں کے نزدیک شہر والوں کے نزدیک ہمیں محبوب بنا دیجیے وہ حب سولہ اہلیہ الہ اور یہاں کے شہر کے جو نیک لوگ ہیں قطب ہیں عبدال ہیں نیک اللہ والے ہیں ان کے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دیجیے تو اس دعا کو سنت والی کتاب سے یاد کر لینا چاہیے سفر میں اپنی گاڑی میں رکھیں اور اس کو پڑھ لیجئے ان شاء اللہ تعالیٰ سے بہت فائدہ ہوگا <clears throat> کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک دم یہ دعا قبول ہو جائے مگر سنت کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے ظہور میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے تو آپ اس کے اثرات دیکھیں گے سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر رہا ہے تو اس پہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں گے ماشاء اللہ السمیم میاں مجبوری ویسے آ نہیں سکے میں بتا رہے ہیں وہ اور ان کے ایک دوست زاہد میاں بیان سن رہے ہیں آپ کا ایک پیس عبد السمیم میاں یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ حضرت والا کا نیا آواز ہے تسکی نفس مجاہدہ اور مشیت الہیہ کا ربط علی رسول کریم اس میں سے کچھ باتیں پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ کی ہر ہر بات ایسی نپی تلی اور ایسی دل میں اترنے والی ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتے اتنا نور ہوتا ہے اس کے اندر <clears throat> کچھ یعنی اتنی ساری باتیں اس وقت آ رہی ہیں کہ بتا نہیں سکتا کیا ہمارے اس وقت حضرت والا موجودہ شیخ ہیں ان کا کیا مقام ہے اتنے عرصے سلیم الق صاحب پریشان رہے حیدرآباد چالیس سال <laughs> حضرت والا رحمت بڑے حضرت والا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ رہنے والے چالیس پھر حضرت میر صاحب رحمۃ کے اتنے قریب رہنے والے حضرت میر صاحب اپنے ہاتھوں سے مطلب اتنی ان کی بہت ان کا لحاظ رکھتے تھے اور سعید بھائی جو حافظ عمر صاحب کے والد صاحب ہیں وہ یعنی سلیم اللہ صاحب چہرے سے لگتا تھا بےچارے پریشان ہیں کہ مطلب تلاش میں کسی مرشد کے تھے اور تو ماشاء اللہ اب وہ پچھلے ہی ہفتے یا دو چار پانچ دن پہلے سلیم اللہ صاحب ہمارے حضرت والا سے بیت ہو گئے ماشاء اللہ حیدرآباد والے جو ہیں ماشاء اللہ تو بہت خوشی مگر حضرت نے رو رو کے بیت فرمایا اور فرمایا لگے کہ آپ لوگ تو بڑے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں پرانے لوگ ہیں اور جو ہے آپ لوگ اس لیے بیت کر لیتے ہیں تاکہ سلسلہ آگے پھیل اور ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے <laughs> یہ ہوتے ہیں اللہ والے <laughs> اتراتے نہیں ہیں بلکہ وہ اور مٹے چلے جاتے ہیں مگر بتانے کا مقصد وہ تو اپنے آپ کو مٹائیں گے بتانے کا مقصد یہ کہ اس وقت ہمارے حضرت والا کا کیا مقام ہے ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے اور اتنا تڑپ رہے ہیں کہ بتا نہیں سکتا سب علماء سے وقت کے بڑے بڑے علماء سے مل کر آئے بنوئی ٹاؤن تشریف لے گئے ڈاکٹر اسکندر مولانا حضرت مولانا اسکندر صاحب دارکات مالیہ وفاق وفاق المزاحک صدر اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو رحمۃ اللہ علیہ ان سے مل کے آئے مفتی رفیع عثمانی صاحب مالیہ مفتی رفیع عثمانی صاحب دارکات مالیہ مفتی عبدالرزاق سکھروی صاحب دار روز دو دفعہ غرفہ تشریف لائے حضرت نے ایک دفعہ تو ان کی دعوت فرمائی ایک دفعہ خود تشریف لائے تھے تو یہ سب کیا ہے، علماء کا اتنا رجوع اور علماء کا اتنا حسن زن رکھنا تو یہ بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے <coughs> وقت نکال کے بھرے تھوڑی دیر کے لیے ہو یک زمانے صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ تعداد بے ریا ایک لمحے کی صحبت بھی ایک اللہ والوں کی ایک لاکھ سال بے ریا بعد سے افضل ہے تو عارف بلّہ شیخ الرا مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واضح ہے تسکیہ نفس سے مجاہدہ مشیت الہیہ کا ربط اور یہ لکھا ہے ہمارے شیخ ثانی صدیق زمانہ زمانہ حضرت سید شاہ میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جو ہمارے پاس پہنچا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دان القاتم عالیہ کے ذریعے بہت سے لوگ بولتے ہیں جب نئے نئے سن رہے ہوتے ہیں آپ ہر وقت شیخ کا نام لے رہے ہیں ہم ان کا کیوں نہ نام لیں جن کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ دولتیں دین کی دولت کا پتہ چلا عمل کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دے دے اللہ والوں کی صحبت سے دین کی دولت اور اتنی بڑی نعمتیں جس کی طرف ہماری نظر بھی نہیں تھی ہم سمجھ رہے تھے مسجدیں بنوا دی ذکر کر لیا تو اللہ والے بن جائیں گے پھر انہوں نے ہماری دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا یا غصہ تو تم کر رہے ہو اخلاق اصلاح اخلاق کس کس نے پڑھی سنائی پڑھی اور عمل کر کے بتایا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 اس کے بھی ایک پیچھے ایک راز تھا یہ کہ میں بھی اور ہم سب لوگ حضرت والا کہہ کہہ کے تھک گئے کہ اپنی تجوید درست کروائیں اور اس کے لیے فکر بھی کریں عورتیں کسی قاریہ سے مرد کسی قاری صاحب سے بھلے صحیح بھی ہو حضرت والا نے ماشاءاللہ قاری عبداللہ صاحب کا انتظام فرمایا وہاں پہ مغرب کے بعد وہ خواتین کے لیے بھی انتظام ہے کیسے مزاج خیر سے تو اپنے قرآن پاک کی تجوید درست کرنے کا اہتمام کریں فرما رہے ہیں اس وقت ایک مضمون پیش کرنا ہے جس کے لیے آپ حضرات سے دعا کی بھی گزارش ہے حضرت والا فرما رہے ہیں کیونکہ میں دو تین دن سے بہت بیمار تھا شدید تکلیف پیٹ کی رہی کل سے طبیعت بہتر ہوئی ہے لیکن اس کا اثر کمزوری کی صورت میں ابھی بھی ہے مضمون کا خلاصہ کیا ہے کابۃ اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تعمیر اور تسکیے میں کیا ربط ہے اور کیا جوڑ ہے اسی مضمون سے متعلق تین آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں قبل اس کے کہ میں آیات کی تفسیر مفسرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کروں لیکن اچانک میرے قلب میں دو باتیں آ گئیں یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں دو واقعات دل میں آ گئے جب دل میں اچانک کوئی بات آ جائے تو وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کو پیش کر دیا جائے نمبر ایک واقعہ یہ یاد آیا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا غور سے سنیے گا حضرت والا کی ایک ایک بات قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہے ابو جہل نے ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتا دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اس واقعے کو مولانا رومی رحمت اللہ نے اپنی مصنوعی بیان کیا ہے فرماتے ہیں سنگ ہا اندر بو جہل بوت گفت ای احمد چیز چیست اس نے کچھ کنکریاں ہاتھ میں رکھ کر آپ سے سوال کیا کہ آپ میری مٹھی میں جو چیز ہے بتا دیں تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا میں بتا دوں یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود ہی بتا دیں تو یہ کیسا رہے گا اس نے کہا پھر تو بہت ہی اچھا رہے گا ابو جہل سے بات ہو رہی ہے بتائیے تو اس کی مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگیں اشد اللہ اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں یہ سن کر ابو جہل اتنا غصہ ہوا چو شنید سنگ بو جہل این زخشم را بر زمین کنکریوں کو زور سے زمین پر دے مارا اور ان کنکریوں کو بہت سی گالیاں دیں جیسے جاہل دیہاتی کھیل کھیت جوتے وقت جانوروں کو بہت گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کا جانوروں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا وہ کیا جانے کہ گالی کیا چیز ہے تو ابو جہل کو منہ مانگی دلیل ملی لیکن جب قسمت میں ہدایت نہ ہو تو منہ مانگی دلیل کے باوجود وہ ایمان سے محروم رہا اس لیے اللہ تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے استقامت کے لیے اور ایمان پر موت کے لیے یہ آیت نازل فرمائی رب بنا لاتو بنا باد لنا مل کا رحم کا مانگنی چاہیے اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑا نہ ہونے دیجیے بعد اس کے کہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے تو معلوم ہوا دل میں ٹیڑھا ہونے کی خاصیت ہے اور ہدایت کے بعد بھی دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے اس لیے اس کی پناہ کے لیے سرکاری مضمون نازل ہوا اس مضمون سے جو دعا کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول ہوگی کیونکہ سرکاری مضمون کبھی رد نہیں کیا جاتا اگر بادشاہ دارالخلافہ سے کسی مجرم کو معافی کا کوئی مضمون بھیج دے کہ اگر اس عنوان سے مانگو گے تو میں قبول کروں گا تو پھر بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قبول نہیں کروں گا کیونکہ بادشاہ تو خود بھیج رہا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے استقامت دین پر قائم رہنے اور ایمان پر مننے کی نعمت عظیمہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی جس کو یاد نہ ہو یاد کر لے ربنا لا قلو بنا پڑھ لیجیے لا تزغ غین ہے لا لات قلوبنا آسان ہے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گی قرآن شریف جب ختم کر رہے ہوں گے تلاوت کر رہے ہوں گے یہ آیت آئے گی تو یاد آ جائے گی کہ ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ کی بات سنی تھی اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے رب بنا لا تزغ قلوبنا تزغ بنا کلو بنا ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کیجیے گمراہ نہ ہونے دیجیے پھر لکھا ہے باد از ہدئی تنا بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا پڑھ لیجیے باد ہدئی تنا اس کا مطلب ہے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا اللہ والوں کے پاس جانا یہ سرات مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں سچے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہدایت کا راستہ ہی ہے تو بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر لگا دیا آگے ہے وہ حب لنا مل لدن کا رحما پڑھ لیجیے وہ حب لنا مل لدن کا رحمہ اور مجھے یہ رحمت ہبا کر دیجیے یعنی اپنے خاص فضل سے یہ رحمت مجھے نصیب فرما دیجیے اس رحمت سے مراد رحمت عام نہیں ہے مفسرین لکھتے ہیں اس رحمت سے مراد دین پر استقامت ہے اور ایمان پر یعنی ایمان پر موت آئے المراد بھی حاضر رحمہ الاستقامت وبات و الحق اس رحمت سے مراد دین حق پر ثابت قدم رہنا اور استقامت سے رہنا ہے سارے اللہ والوں کے قریب رہا الحمد للہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی عنایت بہت بڑا فضل ایک تو تینوں مشاہد کی تو رہا ان کے جو خلافہ کرام ہیں ان کے جو قریب رہنے والے اللہ والے ہیں ان کے قریب بھی رہا ان سب کو یہ دولت ملی ہوئی استقامت سے رہتے ہو حضرت والا فرماتے ہیں استقامت ہے کسی کو جانچنا ہو اس کو دیکھو جب خوش کامت سامنے آ جائے پھر وہ نظر جھکا لیتا ہے <laughs> جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا جب پتا چلے گا اس کو استقامت حاصل ہے تو اللہ میاں ہبا کے لفظ سے دعا اس لیے منگوا رہے ہیں کہ اس کا ہم معاوضہ نہیں دے سکتے کیوں بھائی ہبا میں معاوضہ ہوتا ہے وہ مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا ایمان پر مرنا اور دین پر قائم رہنا اتنی بڑی نعمت ہے اور دوزخ کے عذاب اور پٹائی سے بچ جانا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اے ایمان والوں تم اس نعمت کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے لہذا تم لوگ ہم سے اس نعمت کو ہبا کے عنوان سے مانگو کیونکہ ہبا معاوضہ سے معاوضے سے بالا تر ہے تم اسی برس کی نماز اور روزہ پر ہمیشہ ہی جنت کیسے لے سکتے ہو اسی برس کی اطاعت پر اسی برس جنت کی زندگی لے لو اور اسی برس کے بعد جنت سے گیٹ آؤٹ ہو جاؤ جس کی جتنی عمر ہے مثلا کسی نے ستر سال نماز روزہ کیا تو وہ ستر سال جنت میں رہ لیتا اور جب ستر سال پورے ہو جائیں تو وہاں سے نکلنا پڑتا اصل ضابطہ تو یہ تھا لیکن ہمیشہ کے لیے جنت مل جانا رابطہ ہے فضل ہے رحمت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہبا کا لفظ نازل فرمایا اس کو ہم سے ہبا سے مانگو وہ لدن کا رحما اس رحمت کو ہبا سے مانگو مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ لفظ ہبا اختیار فرما کر دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ الاستقامت و الدین و حسن الخاطمہ ظالی کا وجوب علیہ تعالی شاہ ہمیں ایمان پر موت دینا اللہ پر واجب نہیں ہے اللہ کی یہ نعمت محض اس کی رحمت سے ملی ملتی ہے یہ نعمت دینا اللہ پر واجب نہیں ہے نہ اللہ نے کسی شخص کا کوئی قرضہ کھایا ہے لفظ ہبا بتا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس نعمت کا معاوضہ نہیں دے سکتے یہ بھی ان کے کریم ہونے کی ایک شان ہے درخواست کا مضمون خود بتا رہے ہیں کہ جنت اور ایمان پر خاتمہ ہبا سے مانگ سکتے ہو روزہ نماز کے ذریعے سے تم یہ دو نعمتیں نہیں پا سکتے ہو لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ تم روزہ نماز چھوڑ کر صرف یہی دعا کرتے رہو اتنا تو کام کرو جتنا بتایا گیا ہے اس کے بعد جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کے لیے لفظ ہبا نازل فرمایا اب اگر کوئی کہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہبا کہاں اللہ تعالیٰ اتنا ہبا کہاں تک کریں گے کہیں ان کے پاس ہبا کا خزانہ ہی نہیں ختم ہو جائے اللہ اتنا مال اور خزانہ کہاں سے دیں گے تو اس کے لیے آگے سکھا دیا ان کا انتل وہاب پڑھ لیجیے ان کا انتل وہاب اگر شیطان مسوسا ڈالے یا خود تمہارے دل میں سوال پیدا ہو کہ اللہ میاں اتنا ہبا کیسے دے دیں گے کہ تو, تو تم کہو ان کا انتل وہاب اے اللہ ہم اس لیے آپ سے ہبا مانگتے ہیں ہبا سے مراد آپ سے دولت مانگ رہے ہیں ایمان پر خاتمے کی اور استقامت اللہ دین کی لی انا کا انتر وہاب یہ جملہ تعلیلیہ ہے یہ آیت اللہ بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے تفصیل کے روح کے لیے روح المعانی دیکھیے تو چونکہ آپ بہت بڑے داتا ہیں خالی واحب نہیں ہیں بلکہ وہاب ہیں وہابو ہیں اس لیے ہم آپ سے ہبا مانگ رہے ہیں تو ایک قصہ تو اچانک یہ یاد آ گیا تھا کہ بالکل اچانک جب یہاں بیٹھا ہوا تھا تب بھی اس قصے کو بیان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا خطبہ پڑھتے ہوئے خیال آیا اور دوسرا قصہ جو سنانا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے سن چکے ہوں لیکن اگر کوئی کہے یہ ایک کہ ایک بات کو بار بار بیان کرتے ہیں یہ صاحب ایک بات کو بار بار بیان کرتے ہیں تو میرا اس سے سوال ہے اگر آپ کا مجھ پر اعتراض ہے تو میرا بھی آپ پر اعتراض ہے آپ اس کا مجھے جواب دیں کہ آپ بار بار چائے کیوں پیتے ہیں آپ بار بار انڈا کیوں کھاتے ہیں بار بار کباب کیوں کھاتے ہیں ایک دفعہ تو کھا چکے ہیں تو جب تکرار غذائے جسمانی آپ کے نزدیک محبوب ہے تو تکرار غذائے روحانی پر کیوں اعتراض ہے غذائے روحانی کو بھی بار بار کھاؤ اب تو شاید اشکال ختم ہو گیا ہوگا جہاں اشکال ہونا چاہیے وہاں تو ہم بچتے نہیں ہیں ارے اشکال شکل سے ہے ان شکلوں سے بچو یعنی حسینوں سے بچو یہ شکل مشکل میں ڈال دے گی میری رات دن یہی نصیحت ہے کہ صورت پرستی سے بچو جو اس عذاب سے بچ گیا بس ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اللہ کا رستہ صاف ہے ورنہ یہ یہ پر ہیں یہ صورتیں روح کے پر کاٹ دیتی ہیں اگر مٹی کی شکلوں میں پھنسو گے تو زمین پر دھرے رہو گے آسمان والے مولا سے محروم رہو گے جو حلال ہے مثلا بیوی حلال ہے بچے حلال ہیں حلال روزی کماؤ حلال چیزیں کھاؤ برنڈا بھی پیو انڈا بھی کھاؤ بٹ ڈنڈے سے بچو شیطان کا ڈنڈا یہی حسینوں کے جال ہیں جو سڑکوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اللہ والوں کو بعض لوگ اپنی عقل سے بھاپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں ذرا ان کو وزن کروں گا میں مولانا رومی رحمت اللہ کی نصیحت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کا ان پر اعتماد ہے اور اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ امت کے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ سے دور پہنچ گئے کیونکہ اس امت میں چھ سو برس سے جتنے اولیاء اللہ اور علماء پیدا ہوئے ہیں سب نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کی مصنوعی کے ترجمے کیے ہیں اس کی شرحیں کی ہیں اس کا فیض آج ساری امت میں جاری ہے تو مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بات کو ایک اندھی بڑھیا کے قصے سے سمجھیں ایک باز شاہی جو شاہی محل میں رہتا تھا بادشاہ اس کو اپنی کلائی پر بٹھاتا تھا ایک پرندہ ہوتا ہے اس کو کلائی پر بٹھاتا تھا اس سے بہت محبت کرتا تھا ایک دن بادشاہ نے اسے اڑایا تو اڑتے اڑتے غلطی سے ایک اندھی بڑھیا کے گھر میں آ گیا بڑھیا جو نابینا تھی اس نے باز شاہی کو پکڑ کر اس کے ناخن وغیرہ دیکھے تو بولی کہ توبہ توبہ ہائے میرا بھیا تو بڑا یتیم معلوم ہوتا ہے وہ جلدی سے قینچی لائی اس کے ناخن کاٹنے لگی پھر جب مزید ٹٹولا تو بازو اور پر بھی کاٹ دیے اب یہ بیچارہ نہ اڑ سکتا تھا نہ شکار کر سکتا تھا تو اس بڑھیا نے اپنی عقل سے اس باز شاہی کی تشکیل تعین اور تشخص قائم کیا کہ اس کو ایسا ہونا چاہیے یعنی اس کے بیچارے کے ناخن بھی کاٹ دیے پر بھی کاٹ دیے اور جو ہے اور کیا کاٹ دیا بازو بھی کاٹ دیے اس کے کہ بھائی اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا یہ یتیم کیوں ہو رہا ہے تو اس نے اپنے خیال میں باز شاہی کی یتیمی دور کر کے اس کو حقیقی یتیم بنا دیا لہٰذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو جو محبت ظاہر کر کے آپ کے دین کو یتیم کر دیں اور آپ کا دین چھین لیں آج کل ایسے ہی بازی عقل کے کورے لوگ کہتے ہیں صاحب نظر سے کیا ہوتا ہے اس کا جواب سنو دیکھو ایک نابینا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو اس ایک نظر سے وہ صحابی ہو گئے صحابی ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص حالت ایمان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے امتی نبی کو دیکھ لے یا نبی امتی کو دیکھ لے تو وہ بھی صحابی ہو جاتا ہے یہ ہے نظر کی قیمت اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے شاگردوں کا نام صحابی رکھا آج چچا زاد ماموزاد بہنیں کہتی ہیں ارے بھائی کیا پردہ کرتے ہو بالکل مولوی بن گئے یا عورتوں سے کہتے ہیں بالکل ملانی بن گئی ہو تم کیا اتنا پردہ کر رہی ہو جیٹ سے بھی پردہ دیوڑ سے بھی خالو سے پھپا سے بھی بس دل کا پردہ رکھو یہی جواب وہ سب یہی بولتے ہیں نا بھائی آپ کسی بھی بولتے نہیں بولتے بس دل کا پردہ رکھو دل میں کوئی خیال نہ لاؤ لو نہ دو دیکھ تو لو یہ کون ہے یہ یتیم یہ کون ہے یہ یتیم کرنے والے لوگ ہیں ایسے لوگ چاہے عالم ہو یا حافظ ہوں ان کا دین سلامت نہیں رہ سکتا ان کے حال پر رونا آتا ہے کہ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ نظر حرام ہے نامحرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اپنے خاندان میں اعلان کر دو کہ چچا زاد بہنوں میری پھپھی کی بیٹیوں میرے ماموں کی بیٹیوں میرے سامنے مت آؤ تو ہمت نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جب قبر میں جنازہ اترے گا تب آنکھیں کھلیں گی لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بتلائیے کسی شخص پر پھانسی کا کیس ہو اور وہ سگریٹ پی پی کر تاش کھیل رہا ہو یا چرس پی پی کر تاش کھیل رہا ہو اور اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی اگست کی فلاں تاریخ کو آپ کی پھانسی کا مقدمہ ہے کچھ اس کی تیاری وغیرہ کر لو وہ کہے گا ارے بھائی جاؤ دیکھا جائے گا آج تو ایش سے گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے غالب کا شعر پڑھ کر پھر سگریٹ پینے لگے اگر اس کا کوئی اصلی دوست ہے تو وہ کہے گا اس شخص کے دماغ میں کوئی خرابی آ گئی ہے دماغ کے اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے یہ نہ وکیل کے پاس جاتا ہے نہ اپنے کیس کی تیاری کرتا ہے سوچ لو موت میں تو کسی کو شبہ نہیں اسی طرح ہمیں بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام فرمایا قیامت کے ہم سے ان باتوں کا سوال ہوگا بخاری شریف کی حدیث ہے آنکھوں سے نظر بازی کرنا حرام ہے یہ آنکھوں کا ذنا ہے حسینوں نامحرموں عورتوں سے زبان سے گپ شپ لگانا زبان کا ذنا ہے کان سے ان کی باتوں کو سننا کان کا ذنا ہے ہاتھ سے نامحرم عورتوں کو چھونا ہاتھ کا ذنا ہے پیر سے ان کی طرف چل کر جانا پیر کا ذنا ہے دیکھ لو بھائی بخاری شریف کی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں العینی ان نظر و السانی السان نطق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا ذنا نظر بازی ہے اور زبان کا ذنا ان سے گپ شپ کر کے مزہ لینا ہے چبا چبا کے باتیں کرنا ہے سر ہلا ہلا کر مسکرا مسکرا کر حرام لذت کا زہر کھانا ہے جب کوئی اللہ کے غضب اور لانت میں سر ہلاتا ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں جی چاہتا ہے اس کو بغیر گنے جوتے لگائے جائیں یہ شخص کس قدر اندھا ہے کہ اللہ کا غضب اس کے سر پر ہے اور اسے پتہ بھی نہیں اور حسینوں سے سر ہلا ہلا کے باتیں کر رہا ہے دوستوں چین نہیں پا سکو گے میں اعلان کرتا ہوں اور یہ قرآن پاک کا اعلان ہے حدیث پاک کا اعلان ہے اللہ کو چھوڑ کر کتنے ہی حرام مزے لوٹ لو مگر چین نہ پا سکو گے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا خدا سے بڑھ کر کون سچا ہوگا جو فرماتے ہیں یہ فقیر اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہے الحمد للہ ومن آرز ان ذکری فن نہ لہو معیشت کا اگر مجھے ناراض اور ناخوش کر کے تم نے اپنے دل میں حرام خوشیاں درامد کی امپورٹ کی تو میں تمہاری زندگی کو کڑوی کر دوں گا جس کی زندگی کو اللہ تلخ کر دے اس کی زندگی کو کون شیری کر سکتا ہے جو خالق حیات یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہاری زندگی کا پیدا کرنے والا ہوں اور قرآن شریف میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے ناراض کر کے تم چین سے نہیں رہ سکتے ہو پھر وہ ظالم اور بیوقوف انسان وہ بیوقوف انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ حرام مزے لوٹ لوں گا جیسے کوئی خارش میں کھجرانے سے مزہ لوٹتا ہے تو یہ اصلی مزہ نہیں ہے یہ خون کی خرابی سے ہے کوئی خون کی صفائی کی دوا پیو انجیکشن لگواؤ ڈاکٹروں سے رجوع کرو یا خون صاف ہو جائے گا تو کھجلانے کو خود ہی دل نہ چاہے گا جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا دل کی بیماری اور غفلت کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا دیکھیے کینسر آج کل کتنی بیماری ہو گئی اور حضرت والا نے اس زمانے میں فرما دیا دل کا کینسر غفلت کا کینسر یعنی اللہ سے غافل ہو جانا غفلت کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا تو گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے گا بلکہ گناہ کے وسوسے سے بھی پریشان ہو جائے گا یہ اللہ والوں کا مقام ہوتا ہے اگر گناہ کے تقاضے کا وسوسہ بھی آ جائے گا تو اللہ سے پناہ مانگنا شروع کر دے گا کہ اللہ بچائیے اس وقت یہ کمبخت کہاں سے کالی بھلا آ گئی حضرت والا حسان کالی بلا کہہ دیا اس کو حسینوں کو تو گنا کرنا تو بڑی چیز ہے گناہ کے وسوسے سے بھی اس کے دل پر زلزلہ تاری ہو جائے گا جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود میں چپکا ہوا ہو اور کوئی بدماش آ کر دھمکی دے رہا ہو کہ میں اس بچے کو چھین لوں گا تو بچہ اسی وقت چلانے لگتا ہے کہ اما بچاؤ اما بچاؤ یہ ہمیں آپ کی گود سے چھیننا چاہتا ہے تو جب اللہ کی رحمت اور اللہ کے قرب کی گود سے اللہ والوں کو کوئی چھیننا چاہتا ہے تو اپنے اللہ سے رونا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت کی گود سے اللہ والوں کو کوئی طاقت چھین نہیں سکتی جب چاہو تجربہ کر لو کسی ولی اللہ کو لندن کی حسینوں کے پاس لے جاؤ <laughs> یا لندن کی کسی سڑک سے اس کو گزار دو انشاءاللہ وہ نگاہ نیچی کر کے گزر جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت والا کو دیکھا عظمی صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کو ساتھ سفر کی الحمد ان حضرات کو دیکھا وہ حرم شریف میں جا رہے ہیں آس پاس لڑکیاں گزر رہی ہیں حضرت والا کی نظریں ہیں <laughs> حضرت صاحب الحمد اللہ ویل چیئر پہ ان کی نظریں نیچی ابھی موجودہ شیخ کے ساتھ سفر ہوا ریاض پہ اتنی عورتیں تھیں کہ بتا نہیں سکتا پنی کون کون سی آئی ہوئی تھیں ساری کبوتیاں ایک جگہ جمع ہوئی تھیں <laughs> اور حضرت اپنے مست ماشاء اللہ ان کو دیکھ رہے ہیں نظر جھکی ہوئی ہیں کرسی بیٹھے ہوئے تو میں عرض کر رہا تھا جو لوگ اللہ والوں کو آزمانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ان کے لیے مولانا رومی رحمت اللہ کی مثال بیان فرماتے ہیں ایک پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ تھا ایک دن اس ذرے نے کہا اے پہاڑ میں تیرا وزن کروں گا دیکھوں گا تیرا کتنا وزن ہے تو پہاڑ نے ہنس کر کہا اے ذرے اگر تم مجھے اپنے ترازو میں رکھے گا تو نہ تو رہے گا نہ تیرے ترازو رہے گی یہ مولا رومی رحمت اللہ کی ایک مثال ہے پس جو شخص اپنی عقل سے قیاس کر کے اللہ والوں کا وزن کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ وہ اور اس کا ترازو اور اس کی عقل سب پھٹ کر ختم ہو جائے گی لہٰذا اللہ والوں سے ہمیشہ حسن زن رکھو اور یہی کہو کہ ہم نے آپ کو نہیں پہچانا خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ایک کتنے بڑے عاشق تھے حضرت کو سارے خلافہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور سارے خلافہ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ کے سب سے زیادہ عاشق بھی یہی تھے لیکن ایک دن حضرت حکیم الامت نے فرمایا خواجہ صاحب افسوس کہ آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا اللہ اللہ ہم اللہ والوں کو سمجھ بھی کیسے سکتے ہیں دیکھیے ایک بلڈنگز ہے جس میں سو منزلیں ہیں کوئی شخص تیسری منزل پر ہے کوئی دسویں منزل پر ہے ایک نوے منزل پر ہے تو دس منزل والا نوے منزل والے کو کیسے قیاس کر سکتا ہے نائنٹی ایتھ فلور پر ہے وہ ٹینتھ فلور والے ٹینتھ فلور والا کیا جانے کہ نائنٹی ایتھ فلور پہ وہ اتنی مقام پہ کیا کر رہا ہے وہ کس مقام پر ہے جب تک کہ وہ بھی اس منزل پر نہ پہنچ جائے لہٰذا بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ اللہ والوں سے ہمیشہ نیک گمان رکھو سبحان اللہ اتنی تمہید باندھ کے والا والے کیسی پیاری بات سمجھائی اللہ والوں سے ہمیشہ نیک گمان رکھو ہم اللہ والوں کو نہیں پہچان سکتے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے بہت مقبول اور محبوب بندے ہیں اور ان کی صحبت سے انشاء اللہ تعالی ہماری قسمت جاگ جائے گی ہمارا کوا پن ختم ہو جائے گا کوا جو ہے وہ ہمیشہ مردار کو کھاتا ہے مری ہوئی چیز کو ہم بھی ایسے مردار پہ مر رہے ہیں حسینوں پہ ہم کوے کی طرح گناہوں کا جو گو کھا رہے ہیں پخانہ کھا رہے ہیں پیشاب میں لت پت ہیں اور یہ پیشاب پخانہ تو نجاست ہے مگر اللہ کی نافرمانی تو اتنی گندی چیز ہے جس سے ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے ناراض ہو جائے جس نے آپ کی آنکھیں بنائی اسی آنکھ کو غلط استعمال کرتے ہو جس ماں کے پیٹ میں آپ کے اعضا بنائے آج انہیں اعضا سے اس کو ناراض کر رہے ہو تو گناہ سخت گندی چیز ہے تو کوا کیا کھاتا ہے کی غذا کیا ہے کندی چیز اور ایک چڑیا ہے جس کا نام ہنس ہے وہ موتی چکتا ہے ایک بزرگ تھے بھیکا شاہ ان کے پیر تھے شیخ ابو المعالی کچھ دن کے لیے ان سے کچھ ناراض ہو گئے تھے تو وہ بےچارے دن بھر اپنے پیر کے گھر کا چکر لگاتے رہتے تھے ان کا گھر بھی جنگل میں تھا اور دیہات کے جو مکانات ہوتے تھے ان کی چھت کچی مٹی ڈال کر بنائی جاتی ہے ایک مرتبہ ہم نے بھی دیکھی ہم لوگ گئے تھے حضرت کے ساتھ سفر میں اندرون سن ایک مرتبہ بارش زیادہ ہوئی تو شیخ کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی بیوی نے کہا گھر میں بہت پانی ٹپک رہا ہے آپ کسی سے چھت بنوا دیجئے انہوں نے کہا کس سے بنوائی جائے بیوی نے کہا وہ جو بنانے والا تھا اس سے تو آپ ناراض ہیں وہ مریض سے آپ ناراض ہو گئے وہی بنانا جانتا ہے آپ نے تو اسے خان کا آنے کی اجازت ہی نہیں دی تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہم ناراض ہیں تو تو ناراض نہیں ہے تو بلا لے بلا کر بتایا کہ شیخ نے کہا ہے چھت بنا دیں جلدی سے چھت پر چڑھ گئے بارہ بجے دھوپ میں محنت سے پسینے پسینے ہو رہے تھے اور ساری چھت ٹھیک کر دی جب شیخ مدرسہ اور خانقاہ سے کھانا کھانے گھر کھاتے کھاتے اچانک سر اوپر اٹھایا تو وہی مرید نظر آیا جس کو چھ مہینے سے نکالا ہوا تھا نظر سے نظر مل گئی تو شیخ کو رحم آ گیا اور ایک لکما اٹھا کر کہا لے لے بھیک لے لے بس وہ بغیر سیڑھی کے چھت سے کود پڑے اور اس لکمے کو کھا لیا جب وہ لکما حلق سے نیچے اترا اسی وقت جس مقام پر شیخ تھے اسی مقام پر وہ پہنچ گئے پھر ان کا لقب بھیکا شاہ پڑ گیا لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم بھی اپنے اپنے پیروں سے <laughs> ایک ایک لکما مانگ لیں گے اور یہ سوچو کہ اس لکمے نے کام کب کیا جب بہت زیادہ چھ ماہ جل جلا کر لکڑی سوکھی سوکھی ہو گئی اور تھوڑی سی دیا سلائی لگ گئی تو کام بن گیا مجاہدات کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے تو اس کو نوازنے کا کوئی نہ کوئی اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں بس اس وقت بھیکا شاہ نے یہ شیر کہا بھیکا مالی پرواریاں دن میں سو سو بار کاگا سے ہنس کی اور کرت نہ لاگی بار ہمارے حضرت اس کو بہت ڈر سے پڑھتے ہیں بھیکا مالی پیواریاں دن میں سو سو بار کاگا سے ہنس کی اور کرت نہ لاگی بار اے میرے بھیکا شاہ میرے پیر شاہ ابو مالی نے مجھے جو کوے سے ہنس کر دیا کہ پہلے میں کوے کی طرح گناہوں کا پخانہ کھاتا تھا اور اب ہنس کی طرح موتی چپتا ہوں یعنی اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ کا نام لیتا ہوں جس نے ہمیں کوے سے ہنس بنا دیا اس پر میری جان سو سو دفعہ قربان ہو اور کوے سے ہنس کرنے میں انہیں کوئی دیر بھی نہیں لگی تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے جب انسان زیادہ رگڑے کھاتا ہے اللہ کے رستے میں زیادہ مجاہدہ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو کریم ہے آپ دیکھیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقت اٹھاتا ہے محنت کرتا ہے تو باپ کو رحم آ جاتا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ میرا یہ بندہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے لہٰذا اس کا کام بن جاتا ہے بہرحال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کروں گا یہ میں نے بہت ہی با ادب <laughs> بڑے ادب کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی گناہ کی عادت ہے ہم سب اس میں شامل ہیں ہر شخص اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور جس کو گنا کی عادت ہے تو میں نے ایسے لوگوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا ہوا ہے مسٹر زاغانی <laughs> زاغ فارسی لفظ ہے جس کے معنی کوے کے آتے ہیں اس زاغ سے میں نے زاغانی بنا دیا مسٹر زاغانی کتنا اچھا نام ہے <laughs> زاغانی چونکہ کوے کی غذا گندی ہے تو جب تک کسی کو گناہ کی عادت ہے وی سی آر فیس بک یو ٹیوب سنیما دیکھتا ہے چھپکے چھپکے گیمز کھیلتا ہے گوگل پہ فلمیں دیکھتا ہے نامحرم عورتوں پر حرام نظر ڈالتا ہے غرض کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کا نام ہے میں نے مسٹر زاغانی رکھا ہے اور مسز زاغانیاں بھی ہو جائیں گی جو ہے جو سن رہی ہیں ڈائجسٹیں پڑتی ہیں گندے گندے لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں شیخ سے چھپ چھپ کے مالدین سے چھپ کے تو بھائی مسٹر زاغانی یا مسز زاغانی مت بنو اللہ والے کا نام میں نے مسٹر تاوانی رکھا ہے سبحان اللہ اللہ والوں کا نام مسٹر تاوانی واہ واہ تابا روشن کو کہتے ہیں یعنی جب اللہ کا نور دل میں آ جائے گا اور گناہوں سے نجات مل جائے گی تو مسٹر تابانی ہو جاؤ گے اور مسز تابانی ہو جائیں گی آپ اور اگر مولوی ہے تو ملا تابانی ہو جاؤ گے سبحان اللہ تو میں بار بار یہی عرض کرتا ہوں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالی ہم کو آنکھیں عطا فرما دے ہم اس نابینا بڑھیا بننے کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں بعض وقت میں انسان اپنی نادانی سے نابینا بڑھیا کی طرح اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا اور آخر میں ایک دن جب ان اللہ والوں کی چڑیا اڑ جاتی ہے یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پچھتانا پڑتا ہے اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں ایک دن یہ اللہ والے اپنا درد دل سینے میں سمیٹ کر قبروں میں چلے جائیں گے یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے حکیم الامت رحمت اللہ اپنی بولی بول کے اڑ گئے مولانا گنگوئی رحمت اللہ اپنی بولی بول کے اڑ گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ بولی بول کے اڑ گئے کراچی میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا یوسف بنوئی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالغنی الغنی پوری رحمۃ اللہ ہے کیسے کیسے لوگ چلے گئے اور اب ہم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ چلے گئے اس لیے غنیمت سمجھ لو جن لوگوں نے ان بزرگوں سے کچھ حاصل کر لیا اگر کچھ حاصل نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا یہ اللہ والے خزانے لٹا رہے ہیں اللہ کی محبت و معرفت کے موتی برسا رہے ہیں مگر اپنی اپنی سیپ کا منہ تو کھول دو تاکہ وہ اندر داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرنی چاہیے اے اللہ ہدایت کے جو تین ذریعے ہیں تسکیہ نفس کے جو تین ذریعے ہیں ان تین طریقوں کے ذریعے ہمارا بھی تسکیہ فرما دیجیے تسکیہ کرنے والے تین ذریعے کیا ہیں یہ بھی سن لیجیے نمبر ایک تسکیہ کرنے والے کی صحبت میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے کا لفظ نازل فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تسکیہ کرتے ہیں تسکیہ کی نسبت کتاب اللہ کی طرف نہیں کی رجال اللہ کی طرف نسبت کی ہے بعض لوگ خالی کتاب پڑھ کر تسکیہ کرانا چاہتے ہیں وہ بتائیں کہ اللہ نے یزکیم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی یہی نازل ہو جاتا ہے قرآن سب کا تذکیہ کر دے گا نبی کی ضرورت ہی نہیں نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن بغیر صحبت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا تذکیہ نہیں ہوا آج بھی بغیر نائب رسول کی صحبت کے اور تذکیہ کے کسی کو تذکیہ نہیں مل سکتا لیکن صحبت کے باوجود بھی بعض لوگوں کا تذکیہ نہیں ہوتا ذرا اس مسئلے کو غور سے سن لیجئے بعض لوگ اہل اللہ کی صحبت میں آتے جاتے ہیں مگر ان کو تسکیہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اللہ نے دوسری جگہ بیان فرما دی ولدین جاہدو فینا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں معلوم ہوا اہل اللہ کی صحبت کے باوجود اگر گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ نہیں کیا تو ایسے شخص کا تسکیہ نہیں ہوگا جن کو تسکیہ نہیں مل رہا ایسے لوگ جان بوجھ کر مجاہدے میں کمزور پڑ رہے ہیں طاقت ہے لیکن یعنی استعمال نہیں کرتے کیونکہ بیماری سے عشق ہو گیا ہے بازے لوگوں کو گناہوں سے عشق ہو جاتا ہے ایسے لوگ ہمت چور ہوتے ہیں ایسے اپنے بچے کے لیے دودھ چرا لیتی ہے اس کے تھن میں دو کلو دودھ ہے لیکن اپنے مالک کو ایک کلو دودھ دے گی اور ایک کلو اپنے بچے کے لیے چرا لے گی اب مالک کتنا ہی تھنوں کو ہاتھ مارے گا مگر وہ دودھ کو اوپر چڑھائے ہوئے ہیں کیونکہ اسے اپنا بچہ پیارا ہے اسی طرح بازے ایسے سالک جو بیت ہوتے ہیں جو صحبتوں میں جاتے ہیں جو گناہوں کی خبیص عادتوں کے حرام مزے کی بری عادت کی وجہ سے اپنی ہمت سے صحیح طریقے سے کام نہیں لے رہے حالانکہ ان میں گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے اگر ابھی ان پر ملٹری کا پہرا لگا دو ہر وقت دو فوجی اس کے پیچھے لگے رہیں خبردار ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے گنا کرتے ہو یا ایک پہلوان لگا دیے جائے کہ اگر کسی پر نظر ڈالی تو ایسا تماچا لگے گا کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا اور کتنے مہنگے آج کل دانت لگ رہے ہیں <laughs> اگر کسی کا باپ تگڑا اور مضبوط ہو تو کیا کوئی نظر باز اس کے بیٹے یا بیٹی کو بری نظر سے دیکھ سکتا ہے ذرا اس وقت اپنی آنکھیں حرام مزے سے سینک کر دیکھو لیکن اس وقت کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ معلوم ہوا اس کے باپ کا ہاتھ میں جوتا ہے اس کے باپ کے ہاتھ میں جوتا ہے اگر کھوپڑی پر جوتا پڑے گا تو فارغ البال ہو جائے گا تو معلوم ہوا مخلوق کا ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے اس شخص کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہا کیونکہ اس کو چوری کی عادت اور گناہوں کی خبیز بیماری سے عشق ہو چکا ہے جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے اس کو بڑے سے بڑا ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا اس کا علاج نہیں کر سکتا جو مریض اپنی بیماری سے عشق کرتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج کر سکتا ہے اس لیے اللہ کے غضب اور گناہوں سے عشق بازی کرنا اور گناہوں کی عادت سے محبت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی لانت اور اللہ کے غضب سے محبت کرنا ہے اور دوزہ کی آگ سے پیار کرنا ہے سانپ اور بچھوؤں سے محبت کرنا ہے اب ایک قصہ مجھے یاد آ گیا ایک اللہ والے کیا خادمہ نوکرانی تھی ایک مرید صاحب ان کے پاس گئے حضرت اللہ کی محبت سکھا دو شیخ نے کہا اتنی مرتبہ اللہ اللہ کر لیا کرو دیکھو وہی آنکھیں بند کر کے بیان مت سنو میں ایک گزارش کرتا ہوں اگرچہ بازے لوگوں کو آنکھ بند کر کے زیادہ نفع ہوتا ہے لیکن مجھے اس سے نقصان پہنچتا ہے اس لیے عرض کرتا ہوں آپ میرے اوپر توجہ تو ڈالیں مگر آنکھ کھول کر ڈالیں آنکھیں بند کر کے جو توجہ ڈالتے ہیں تو کہیں یہ توجہ میرے تحمل سے زیادہ نہ ہو جائے اور میں بے ہوش ہو جاؤں اگر بے ہوش ہو گیا تو بیان کیسے ہوگا بقول خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میں کشو یہ تو میں کشی رندی ہے میں کشی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں آنکھوں کی تم نے پی نہیں سبحان اللہ اے دنیا والوں تم جو بوتل کی پیتے ہو تم جو حرام کی پیتے ہو اس سے تمہاری عقل خراب ہوتی ہے اور ہم اللہ والوں کی آنکھوں سے پیتے ہیں جس سے ہماری عقل میں روشنی آ جاتی ہے تم پی کر گالیاں بکتے ہو ہم پی کر علوم و معرفت کی باتیں سناتے ہیں کتنا فرق ہے یہ شعر جب جگر صاحب نے سنا تو اپنی غزل لپیٹ کر جیب میں رکھ لی اور کہا اس غزل کے بعد اپنا کلام سنانا گویا آفتاب کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے اس لیے میں کہتا ہوں اللہ سے دل لگاؤ اللہ کا نام لو اللہ تعالیٰ آسمانوں کی میں تمہیں پلائے گا اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو آسمان والی پلاتے ہیں میرا شعر ہے میرے پینے حضرت والا رحمت اللہ کا شعر ہے میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے تو آنکھیں کھول کر بیان سنیے تو اس مرید نے ان بزرگ سے کہا حضور میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں مجھے اللہ کی محبت سکھا دیجیے لیکن خبیص <laughs> عادت میں مبتلا تھا مرید جو تھا عادت کا خراب تھا نظر بازی کی عادت تھی اس کو نظر کا کچا تھا اس خادمہ پر اس کی نظر پڑ گئی <coughs> بس اب ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے تسبیح وغیرہ سب ختم ہو گئی <coughs> وہ خادمہ اللہ والی تحجد گزار تھی اس نے کہلایا حضرت یہ جو مرید آیا ہے یہ مرید نہیں ہے <laughs> یہ تو مجھے بری نظر سے دیکھ رہا ہے شیخ سمجھ گئے مگر اللہ والے کسی کو ذلیل نہیں کرتے انہوں نے اس کا علاج شروع کر دیا سبحان اللہ یہ واقعہ والا روم رحمت اللہ کا ہے جس کی اختر نے شرح اردو میں لکھی ہے حضرت والا کی شرح ہے اس کو ضرور پڑھنی چاہیے خود لکھی حضرت والا اللہ اپنی قلم سے پیسے خرچ کریں تین سو چار سو کی کتاب ملتی ہے کتاب گھر میں رکھیں اس کا نام ہے معرف مصنوعی روم رحمت اللہ علیہ جس کو توفیق ہو اسے پڑھے انشاءاللہ اللہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے گی شیخ نے اس خاتمہ کو کہلایا ایک مسلمان کے علاج کے لیے میں تمہیں دس لانے کی گولیاں دوں گا تمہیں جتنے دست آئے تم انہیں کنستر میں جمع کر لیا کرنا اب اس کو بیس دست ہو گئے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندر کو دھس گئیں گال پچک گئے چہرہ کالا ہو گیا اور شکل بالکل ڈرونی ہو گئی جیسے کولرا میں جب بہت دست ہو جاتے ہیں تو شکل کیسی ہو جاتی ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ بیماریاں ختم ہو گئیں جب اس نوکرانی کی شکل خوفناک ہو گئی تو اگلے دن وہ اس مرید کا کھانا رکھنے گئی یہ نظر باز صاحب اس کے آنے جانے کا منتظر رہتے تھے جب اس پر نظر پڑی اور مرید نے دیکھا وہ کہ وہ پری اب ڈرونی اور بھوتنی ہو گئی اس کی شکل بالکل بدل گئی ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی یعنی جب چہرے کا جغرافیہ بدل گیا اب سر جھکا کے توبہ توبہ کر رہے ہیں تو جیسے ہی اس مرید نے تکلیف کی وجہ سے نظر ہٹائی تو فوراً شیخ نے آ کر کہا آپ نے اس خادمہ کو دیکھ کر نظر کیوں ہٹا لی کئی روز سے تو آپ نظر بازی کر رہے تھے اب اس میں کیا چیز کمی ہو گئی جو آپ نے نظر ہٹا لی اور آپ کا عشق ٹھنڈا پھٹ گیا سارا ہے کولڈ ہو گیا سارا آپ کا عشق اس کے جسم سے کیا چیز کم ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی تاریخ محبت کے سارے افسانے ختم ہو گئے مریض سے کوئی جواب نہ بنا تو پھر شیخ نے خود ہی جواب دیا اس کے جسم سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی سوائے بیس دس کے مٹیریل کے جو اس کنستر میں موجود ہیں موشن جم نکل گئے ناک سے اس کو سونگیے اور آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیے ذرا لکھنؤ کی زبان سنیے جب لکھنؤ والے پان پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے بتاؤ بھائی پان دیکھا جاتا ہے یا کھایا جاتا ہے مگر واہر لکھنؤ وہاں کے بھی عجیب عجیب الفاظ تھے وہاں کے بھی عجیب عجیب الفاظ تھے تو شیخ نے کہا ذرا یہ کنستر سنگھیے اور ملاحظہ فرمائیے کس معشوقہ کے جسم سے کیا چیز کم ہوئی ہے بس مرید پھنس گیا لیکن مخلص تھا بیچارہ کبھی انسان میں اخلاص ہوتا ہے وہ اللہ کو چاہتا چاہتا ہے مگر بیچارہ پھنس جاتا ہے <laughs> پھنس بھی جاتا ہے بس نے رونا چلانا سر پیٹنا شروع کر دیا کہ ہائے میں اسی پخانے پر عاشق تھا اسی خادمہ سے اس خادمہ سے یہی تو کم ہوا ہے اب شیخ نے کہا جس پخانے کی کمی سے تیرا عشق ٹھنڈا پڑ گیا ظالم سوچ لے کہ تو کس چیز پر عاشق تھا اس لیے کہتا ہوں جغرافیے بدلنے والے ہیں چند دنوں میں شکل ایسی بدل جاتی ہے کہ زادے نانا میاں بن جاتے ہیں اور صاحبزادی نانی اما بن جاتی ہے کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کاش ہم سب اللہ پر فدا ہوتے اور ان شکلوں اور صورتوں سے اے اللہ تو ہمارے قروب کو پاک فرما دے یہی چیزیں اللہ کے راہ کے روڑے ہیں یہ معمولی جرم نہیں ہے جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا وہ اللہ کو نہیں پا سکتا جس کا دل غیر اللہ میں پھنسے گا اسے اللہ کیسے ملے گا اس لیے کہتا ہوں یہ شعر خوب اچھی طرح سے یاد کر لو اگر آپ کو یہ شعر یاد نہیں ہوا تو آپ دنیا میں کوئی شعر بھی یاد نہیں کر سکتے <laughs> دو شعر ایسے ہیں کسی کو یاد نہ ہو تو میں اعلان کرتا ہوں پھر اس کو دنیا کا کوئی شعر یاد نہیں ہوگا پہلا شعر ہے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے پڑھ لیجئے ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے مطلب قیامت کن پر چلے گا اور دوسرا شعر ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے یہ تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے <laughs> آپ نے دیکھ لیا شکل نہیں پہچانی گئی کچھ عرصے کے بعد شکل ایسی بدل جاتی ہے جس کے پیچھے رات دن پاگلوں کی طرح پھرتے تھے جب وہی صورتیں سامنے آئیں تو پوچھتے ہیں آپ کا اس میں شریف کیا ہے جناب کا دولت خانہ کہاں ہے تو جب اس نے دولت خانہ پوچھا تو اس نے دو لات مار دی اور کہا کہ رات دن میرے پیچھے پھرتے ہو اور آج پوچھتے ہو دولت خانہ کہاں ہے اس کے مجازی سے بڑھ کر فتنہ اور دھوکہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر دنیا میں کوئی دھوکہ ہے تو حسن پرستی اور شکل پرستی ہے تصوف کی بنیادی چیز غیر اللہ سے دل کو چھڑانا ہے سب سے پہلا قدم یہی ہے کیونکہ ہمارا دل تو ایک ہی ہے بتاؤ بھائی دل دو ہیں یا ایک ہے بھائی ذرا ٹٹول لو کسی کے سینے میں دو دل تو نہیں ہے جب تو جب دل ایک ہے اللہ بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ بھی ایک ہے جس کا ہمارے حضرت انشاءاللہ اگلے مہینے سفر ہو رہا ہے ارادہ تو کر لینا چاہیے ارادہ کریں سنتوں کا اہتمام کریں اللہ سے رو کے مانگیں انشاءاللہ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگوا لی جائے گی آپ لوگ ارادہ ہی نہیں کرتے کیا روزہ مبارک دیکھنے کا دل نہیں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت اور بھی اللہ والوں کے ساتھ پھر بیت اللہ طواف کرنا اسباب اللہ تعالیٰ بنائیں گے چھٹی ملتی فلاں یہ مسئلہ فیملی کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ہم ارادہ پہ ہی اجر مل جائے گا انشاءاللہ جب دل ایک ہے اللہ بھی ایک ہے رسول بھی ایک ہے بیت اللہ بھی ایک ہے قرآن پاک بھی ایک ہے اور پیر بھی ایک ہی ہوتا ہے تو دل دو کو دو گے تو ایک ایک ٹانگ ادھر جائے گی ایک ٹانگ ادھر جائے گی کشمکش میں رہو گے پریشان رہو گے عشق مجازی کے ان قصوں کو بیان کرنے میں عبرت اور ہدایت ہوتی ہے بہرحال اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو تو میں تسکیہ نفس کے جو تین راستے بتاتا ہوں ان پر عمل کرنے سے نفس کا تسکیہ ہو جائے گا نمبر ایک کسی تسکیہ کرنے والے جن کو بزرگوں نے خلافت دی ہے ان سے اصلاحی تعلق قائم کرے ان کی صحبت میں بیٹھے ان کے پاس آنا جانا رکھے ایک تو یہ ہے خود ہی پیر بن کر بیٹھ جائے اس سے پوچھو کہ آپ نے کسی بزرگ کی صحبت اٹھائی ہے یا نہیں اور علماء بھی اس کی تصدیق کرتے یا نہیں سننا تو شریعت کا پابند ہے یا نہیں اگر وہ خرافات اور بدعات میں مبتلا ہے تو اس قابل نہیں اس کو پیر کہا جائے پیر سے مراد مرشد سے مراد شیخ سے مراد ایسا شخص ہے جو سنت اور شریعت پر چلتا ہو اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء دین اس کی تصدیق بھی کرتے ہوں اگر علماء کسی کے بارے میں فتویٰ دے دیں کہ یہ شخص گمراہ ہے تو اس سے تعلق ترک کرنا فرض ہو جائے گا اس دفعہ میری خانقاہ میں بازے لوگ تین دن کے لیے بھی آئے میں نے کہا جو جمعے جمعے آتا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کیونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا یہ جمعہ جمعہ آنے کی نعمت کے ساتھ ساتھ کبھی خانقاہ میں تین دن کے لیے بھی رہ جاؤ اور سہ روزہ کے بعد کبھی دس روزہ بھی لگا لو پھر پندرہ روزہ بھی لگا لو غرفہ کی دعوت دی جا رہی ہے جو لوگ حضرت سے تعلق رکھتے ہیں حضرت بھی بہت تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے دوست وقت لگائیں پہلے سو روزہ لگاؤ پھر دس روزہ پھر پندرہ روزہ پھر کبھی بیس دن لگا لو اور زندگی میں ایک دفعہ کچھ شرائط کے ساتھ جو بزرگوں نے لکھی ہیں چالیس دن لگا لو انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے لہٰذا اخلاص کے ساتھ جس بزرگ سے مناسبت ہو دل ملنا بھی ضروری ہے اس کے پاس چالیس دن لگا لو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے دروازے کھول دیں گے ان اللہ تعالیٰ تو ہدایت تین چیزوں سے ملتی ہے نمبر ایک تزکیہ نفس کے جو مشائق اور بزرگان دین ہیں ان کی صحبت نمبر دو مجاہدہ گناہوں سے بچنے پر مجاہدہ کرو کسی روحانی بیماری سے عشق نہ ہونے پائے شیخ کی طرف سے جو پرہیز بتایا جائے جو احتیاط بتائی جائے اس پر ہمت سے کام لے کر عمل کریں چاہے جان بھی چلی جائے اتنی ہمت سے گنا چھوڑیں کہ اگر گناہ چھوڑنے سے جان بھی چلی جائے تو ہم خوشی خوشی جان دے دیں گے جس دن یہ ہمت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ اس دن راستہ بالکل صاف ملے گا ہم نے خود ہی رستہ مشکل کر لیا کوئی اتنا مشکل ہے نہیں آپ بتاؤ اللہ پر جان دینے میں آپ کو کیا تردد ہے جان کس لیے ہے اگر اللہ پر قربان نہ کی تو سمجھ لو یہ جان دوزخ میں جلے گی جس نے اللہ پر جان نہ دی تو اس کی جان دوزخ میں جلائی جائے گی اگر یہاں تسکیہ نہ کرایا تو اس کا تسکیہ دوزخ میں ہوگا باز تس... بغیر تسکیے کے جنت نہیں ملے گی لہٰذا اس کا تسکیہ دوزخ میں ہوگا مسلمان ہونے کے باوجود بہت سے لوگوں کو دوزخ میں چلائے جانے کے بعد تسکیے کے بعد جنت میں دخول ثانوی ہوگا بعد میں داخلہ ملے گا سیکنڈ نمبر میں ملے گا اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے دنیا ہی میں تسکیہ حاصل کر لو گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دو ہمت کر لو چاہے جان رہے یا نہ رہے آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو یہ مفتی امریک صاحب کی طرز بہت عجیب ہوتی ہے ماشاء اللہ پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ماشاء اللہ یہ اشار سنا سنا کے اپنے ان سے جوڑ رہے ہیں آرزویں خون ہو یا حسرتیں پامال ہو اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے یہ فقیر جو ہے جدہ میں جب تھا تو مفتی امجد صاحب آئے ہوئے تھے تو روزانہ تراوی ان کے ساتھ پڑھتا تھا میں ہم لوگ اچھا۔ ٹیلی فون پہ میسجنگ پہ رابطہ رکھتے تھے اچھا۔ بولتے میں باب فہاد پہ ہوں میں فلاں جگہ ہوں ان کے ساتھ پڑھتا تھا بڑا مزہ آتا تھا عجیب عجیب باتیں سناتے تھے مفتی امجد صاحب ارے ایک دفعہ ہمت کر کے تو دیکھو یہ حضرت والا کا شعر تھا طرز مفتی امجد صاحب والی تھی ارے ایک دفعہ ہمت کر کے تو دیکھو ان اللہ اللہ اتنا معاوضہ دیتا ہے کہ سعودیہ کیا دے سکتا ہے سعودی عرب کی بات آ گئی کہ سعودیہ کیا دے سکتا ہے حکومت سعودیہ توسیع حرم کے لیے ایک لاکھ کے مکان کے پچاس لاکھ ریال دیتی ہے میں نے ایک معمولی سی مثال بتائی ہے یہ وہ بادشاہ ہیں اللہ نے انہیں ایسے حوصلے بھی دیے ہیں کہ لوگ تمنا کرتے ہیں کاش حرم کی توسیع کی زد میں ہمارا مکان آ جائے تاکہ ایک لاکھ ریال کی جگہ پچاس لاکھ ریال مل جائیں <laughs> آج کل کتنی ایکسٹینشن ہو رہی ہے حرم شریف کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کے مکان حرم کی توسیع میں لیے گئے تھے آج ان کے بڑے بڑے شاندار محل ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں جس نے شاہوں کو یہ حوصلہ دیا ہے شاہوں کو یہ حوصلے جس کی دی ہوئی بھوک ہے جب اس کی راہ میں کوئی اپنی جان پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں کتنا معاوضہ عطا فرمائیں گے جیم نیم جا بستانہ تو سج جا دوہد تم شکریہ ادا کرو گے جب اللہ کو پالو گے تو پھر یہ شیر پڑھو گے جما دے دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب خریدم چند کنکر پتھر دے کر میں نے اللہ کو بہت سستا پا لیا چند کنکر پتھر دے کر پتھر دے کر ہم نے جان کو لے لیا روح کو پا لیا الحمد ہم اللہ کو بہت سستا پا گئے دوستوں ایک دن تو یہ جان ختم ہو جائے گی میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں یہ جسم ایک دن قبر میں جانے والا ہے یا نہیں کبھی آپ میرے بارے میں بھی سنیں گے کہ آج اختر کا جنازہ ہوگا جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے یہ خبر آئے گی اور ایک دن یہ جسم بھی قبرستان میں جائے گا لہٰذا اس جسم کو پہلے ہی اللہ پر فدا کر دو اپنی مٹی کو مٹی ہونے سے پہلے ہی اپنے مولا پر فدا کر کے قیمتی بنا لو باقی سب چیزیں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گی جن چیزوں سے ہم اور آپ قیمت لگا رہے ہیں اپنے کاروبار سے موبائل سے اپنے بنگلے اور مکان سے اپنے کپڑوں سے اپنے کیش اور بینک بیلنس سے اور لوگوں کی سلامی سے واہ واہ سے اس سے ہماری قیمت نہیں ہے ہماری قیمت یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی سلام بھی نہ کرے لیکن اللہ فرما دے کہ ہم تم سے خوش ہیں تو آ ہماری قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی قیمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ ہم مردوں سے بھی خوش ہو جائے اور جو خواتین ہمارے یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو جائے اور اللہ اپنے ہمیں اپنی رضا والے امال پر چلا دے اور ناراضگی اور غزہ والے امال سے ہم سب کو بچا لے تو اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے رستے کا مجاہدہ برداشت کرنا یعنی گناہ چھوڑنے کے لیے اتنی ہمت کر لینا کہ اللہ اگر گناہ نہ کرنے سے جان بھی چلی جائے تو میں اپنی جان پیش کر دوں گا یہی بات شراب چھوڑتے یہی بات شراب چھوڑتے وقت جگر مراد آبادی نے کہی تھی جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے ان سے کہا آل انڈیا مشہور بڑی مشکل ہوتا ہے شراب چھوڑنا سگریٹ چھوڑنا بیڑی اور چرچ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور آل انڈیا کوئی مشہور شرابی ہو اے جگر تو اگر شراب دوبارہ نہیں پیے گا تو مر جائے گا جگر نے کہا اگر پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اگر شراب پیو گے تو دس سال اور جی سکتے ہو انہوں نے کہا دس سال کے بعد جب مروں گا تو شراب کی حالت میں جاؤں گا اللہ کی لانت اور غضب کی حالت میں مروں گا اس سے بہتر ہے جگر کو شراب چھوڑنے سے ابھی موت آ جائے اللہ کی رحمت کے ساتھ جگر موت کو ابھی پیار کرتا ہے موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے اللہ کی رحمت سے جگر نے شراب بھی چھوڑ دی اور صحت بھی اچھی ہو گئی ماشاء اللہ جگر صاحب حج بھی کرائے اور ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لی اور کیا عمدہ شیر کہا میں تو جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے جب داڑھی رکھ لی تو فرمایا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا ظالم کیا غضب کا شیر کہہ گیا چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا واہ اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے کیا ظالم شیر کہہ گیا کتنا پیارا اور زبردست شیر ہے یہ گال ایک دن قبروں میں کیڑے کھا جائیں گے لہذا جلدی کر لو ان گالوں کی فیل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا گاڑ دو اللہ کے حکم کا جھنڈا گاڑو ورنہ قبر میں یہ گال کیڑے کھا جائیں گے اور قبرستان میں ان گالوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا ٹیکسلر پنجاب میں میرے ایک دوست ہیں حکیم امیر احمد صاحب پیدائشی طور پر بہت ہی زیادہ دبلے پتلے تھے جیسے ہڈی پر چمڑا چڑھا ہو جسم پر بہت معمولی گوشت تھا ایک دن کہنے لگے جب قبر میں میرا جنازہ اترے گا تو جتنے کیڑے ہیں وہ مجھ کو کھانے کے لیے دوڑیں گے جب میرے اندر ہڈی اور چمڑے کے سوا بوٹی نہیں پائیں گے تو کہیں گے ولا قوت یہ کیسی نامبارک لاش آئی ہے جس میں کوئی بوٹی نظر نہیں آ رہی یہ لطیفہ میں نے جدہ میں حضرت والا شاہ الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کو سنایا تو وہ بہت ہنسے اتنا ہنسے کہ فرمایا اگر کھانے کے بعد ایسے لطیفے سن لیے جائیں تو ہضم کے لیے چورن کی ضرورت نہیں ہے یعنی کھانے کے بعد خوش طوی کر لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے پھر اللہ نے جگر صاحب کو حکیم الامت کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانے جا جانے جانا کر دیا آخری تین صفحے ہیں اس کو سن لیجئے پورا باز ہو جائے گا بازی لوگوں نے شیخ کی صحبت بھی اختیار کی اور مجاہدہ بھی کیا لیکن پھر بھی ان کو تسکیہ نہ ملا کیوں کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کر لی سارا مرض لوٹ آیا کہیں نہ کہیں بد پرہیزی کر لی اور سارا مرض لوٹ لوٹ آیا یہ بد پرہیزی اتنی خطرناک چیز ہے اگر کوئی دس سال تک گناہ نہ کرے یہ بڑی قیمتی بات ہے دس سال تک گناہ نہ کرے اور دس سال کے بعد ایک دفعہ گنا کر لیں تو دس سال تک جو فائدہ ہوتا ہے وہ سب تباہ ہو جاتا ہے گنا قلب کو ہیرو شیما بنا دیتا ہے ہیرو شیما جاپان کا ایک شہر ہے جس پر ایٹم بم گرا تھا آج بھی وہاں گھاس نہیں اگ سکتی ایسے گنا کلب کو تباہ کر دیتا ہے اس لیے جان دے دو مگر گناہ نہ کرو ایک سانس بھی اللہ کی ناراضگی اور غزب میں جینے سے پناہ مانگو رات دن رو رو کے سجدے کی جگہ کو آنسو سے تر کر دو کیونکہ سوائے اللہ کے ہمیں اور کوئی نہیں بجا سکتا لہٰذا رو رو کے سجدے کی جگہ کو سے تر کر دو اے اللہ میری ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں نہ گزرنے دیجیے ہمیں اپنی حفاظت کی گود میں قبول کر لیجیے کیونکہ ماں کی گود سے بچہ چھینا جا سکتا ہے لیکن میرے پیارے ربا آپ کی آگوش حفاظت سے ہمیں کوئی نہیں چھین سکتا کیونکہ آپ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے اصلاح نفس کا نسخہ جو ہے اس میں تیسری چیز دونوں سے زیادہ اہم ہے بالکل بنیادی چیز ہے یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وََ فضل اللہ علیکم و رحمتہ ابدا <coughs> جب پہلی دفعہ مجھے یہ بات پتہ چلی تھی میں بہت حیران ہوا تھا اور بہت عرصے سے یہ فضل یہ فقیر الحمدللہ یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنا عمل بتا دیا تاکہ ہمیں بھی توفیق ہوئے بہت عرصے سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں یہ تیسری بات جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اور تمہارے اوپر نہ ہو ما زکا من کم من احدین ابدا تم میں سے کبھی کوئی تسکیہ اصلاح نہیں پا سکتا یعنی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا لہٰذا اے اللہ ہم آپ کو اس آیت کا واسطہ دیتے ہیں اس فضل و رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا قرآن شریف میں اس فضل و رحمت کے بغیر کسی کا تذکیہ نہیں ہو سکتا ہم پر اپنا وہ فضل وہ رحمت نازل فرما دے جس سے ہمارا تذکیہ ہو جائے ابو جہل اور دوسرے کافروں نے نبوت کا زمانہ پایا تھا پیغمبر کو دیکھتے تھے بلکہ ان ظالموں نے سارے نبیوں کے سردار کو دیکھا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا اللہ کے رسول کی صحبت میں آتے تھے چھپ چھپ کے بیٹھتے تھے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا بس یہ تیسری چیز جو ہے اس کو مانگنے کی ضرورت ہے ایک صاحب صحبت شیخ میں بھی رہے ذکر بھی کرتے رہے لیکن ان کا خاتمہ بہت برا ہوا وجہ کیا تھی بد پرہیزی کرتے تھے اور ماں باپ کو ستاتے تھے اور پیر بھائیوں کو حضرت سے ڈانٹ لگواتے تھے میں نے ان کو دیکھا انہوں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ حج کیا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ بتائیے ایسا مبارک حج لیکن ماں باپ کو ستانے کی اتنی شدید بد پرہیزی کی وجہ سے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکے حضرت کتنا روتے ہیں ان بیانات پہ اللہ کے غضب سے اولیاء اور انبیاء بھی نہیں بچا سکتے لہذا بد پرہیزی سے بچو یہ مت دیکھو شیخ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے بد پرہیزی کرنے والا چاہے رات بھر شیخ کی ٹانگ دبا دبا کر مر جائے لیکن اللہ اپنے غضب کو معاف نہیں کرتا اور اللہ ناراض ہو جائے تو کوئی ولی نبی اسے نہیں بچا سکتا اس لیے کہتا ہوں جہاں بھی رہو با خدا رہو یہ دیکھو اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ سوچو میں نے اپنے بزرگوں سے اللہ کے لیے تعلق قائم کیا ہے وہ اللہ وہاں بھی ہے جہاں گناہ کر رہے ہو آپ بتائیے بزرگوں سے کس لیے تعلق قائم کیا جاتا ہے بتائیے اللہ کے لیے نا بولے اللہ کے لیے تو جہاں ہم نے حضرت والا سے تعلق اللہ کے لیے قائم کیا ہے تو جہاں گنا کرتے ہو اللہ تو وہاں بھی تمہیں دیکھ رہا ہے میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے حضرت تھانوی رحمت ساتھ حج کیا تھا جتنے لوگ سن رہے ڈرنے کی بات ہے اس نے نماز بھی نہیں اس نے نماز بھی نہیں پڑھی حالانکہ بہت دن تک شیخ کی خدمت میں رہا تھا تو میں نے حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمت سے پوچھا انہوں نے فرمایا شخص نے اپنے ماں باپ کو بہت ستایا تھا اور پیر بھائیوں سے بہت لڑتا تھا حضرت سے ان کی شکایت کر کے ان کو ڈانٹ پٹواتا تھا انہیں انہی دو جرائم کی وجہ سے پکڑا گیا اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اللہ والوں سے جوڑنے کی کوشش کرو اللہ والوں سے دوسروں کی شکایت کر کے توڑ کی بات مت کرو کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ ظلم سے بہت بچو <coughs> اگر کسی پر زیادتی ہو جائے تو سمجھ لو اب خطرہ ہے اللہ اس سے انتقام لے لے گا فوراً پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو غصے میں کسی کو ستا دیا چاہے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو اگر کسی کو غصے میں ستا دیا یا کچھ برا بھلا کہہ دیا تو جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے پیر پکڑ کر کہہ دو کہ بھائی کل قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا اگر حکیم الامت کے یہ دو شعر یاد ہو تو یہ شعر بھی پڑھ دو کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام قیامت کے دن پر نہ رکھے یہ کام بروز قیامت خجالت نہ ہو خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو حقوق العباد کے معاملے میں اگر چونٹی پر بھی جان بوجھ کر پیر رکھ رہے ہو تو یہ یاد رکھو اس میں بھی بات اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ اس سے انتقام لے لے کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بہت گہری بات ہے یہ چوٹی پر حضرت والا فرما رہے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ستا رہے ہیں مخلوق کو بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں چوٹی جا رہی ہے پھر بھی جان بوجھ کر اس پر پیر رکھ دیتے ہیں اور پیر رکھنے کے بعد دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی ہڈی پسلی کا کیا حال ہوا ہے کیا بے رحمی کی بات ہے سعدی شیرازی رحمت اللہ نے اتنے بڑے ولی اللہ فرماتے ہیں جب کوئی انسان چونٹی پر نلائکی سے پیر رکھتا ہے تو چونٹی کا وہ حال ہوتا ہے جو انسان پر ہاتھی کا پیر رکھنے سے ہوتا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے آج کا بیان ہوا ورنہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی خطبے میں جو آیت تلاوت کی تھی بیت اللہ کی تعمیر اور مومن کے قلب کی تسکیے میں کیا رب تھے اگلے جمعے کو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بیان کروں گا آج مضامین دوسرے آ گئے بارش پر نہ بادلوں کو اختیار ہے نہ کسانوں کو اختیار ہے جب حکم ہو جاتا ہے وہی بادل پانی برساتے ہیں گاؤں والے بھی سن رہے ہیں مٹیاری وغیرہ سے ان کو یہ زیادہ سمجھ میں آئے گا ہم اسد اللہ یہ بھی سن رہے ہیں نظامانی سے ماشاء اللہ ان کی فصلیں ہیں تو وہ پانی بارش کا انتظار کرتے ہوں جب حکم ہو جاتا ہے تو وہی بادل پانی برسا دیتے ہیں وہی بادل بجائے مفید بارش کے پتھر برسا دیتے ہیں جہاں برسنے کی امید ہوتی ہے وہاں سے دور بھگا کر دوسری جگہ بارش کر دیتے ہیں اسی طرح مضامین کی آمد بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے دعا کر کے بیٹھ جاتا ہوں جو مضمون آپ کے بندوں کے لیے مفید ہو وہی دل میں عطا فرما دیجیے میں خود بیان نہیں کرتا بھیک مانگ کر بیٹھتا ہوں جو مالک بھیک دے دے گا وہی ہم آپ کو پیش کر دیں گے ایک بھیکاری اور ایک فقیر کے پاس کیا ہے یہ اللہ والوں کی باتیں عجیب ہوتی ہیں بس آخر میں جو اس طرح مٹا دیتے ہیں نا اپنے آپ کو اس میں جو دعا لکھی وہ پڑھ لیتے ہیں بس دعا کیجیے دیکھو بھائی ہم کچھ نہیں ہیں نہ اپنے واز پر کچھ بھروسہ رکھتے ہیں بس ایک تدبیر سمجھ کر واز کر لیتے ہیں سبحان اللہ اور آخر میں یہی شعر پڑھتے ہیں ہم بلاتے تو ہیں سب کو مگر اے رب کریم ہم پہ بن جائے کچھ ایسی یہ بن آئے نہ بنے اختر بھی آپ کے ساتھ شامل ہے یعنی ہمارے قلوب کو مجبور محبت کر دیجئے اللہ کی ایک شان یہ بھی ہے اے اللہ ہمیں آپ ہمیں اپنے سے ایسا چپکا لیجئے ایسا جذب ایسا اجتباع کی شان ایسی تجلیات کا ظہور فرما دیجئے کہ اگر ہم آپ سے بھاگنا بھی چاہیں تو نہ بھاگ سکیں اب اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ کی شان وہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اے اللہ اپنی اس تجلی کا ہم سب پر ظہور فرما دیجیے ہماری جانوں کو کھینچ کر جذب فرما دیجیے ہم پر اس صفت کا ظہور فرما دیجیے ہمارے دل و جان کو اپنی ذات کے ساتھ ایسا چپکا لیجیے کہ اگر ہم آپ سے بھاگنا بھی چاہیں تو نہ بھاگ سکیں اے اللہ یہ مقام ہم سب کو نصیب فرما دیجیے کہ بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں ہم آپ کو بھلانا بھی چاہیں تو بھی نہ بھلا سکیں اپنی ایسی محبت ایسا یقین ایسا ایمان کامل عطا فرما دیجیے اے اللہ آپ اولیاء صدیقین کو جو ایمان و یقین ان کے قلب کو اپنی محبت کا جو مقام عطا فرماتے ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اللہ تو علیم و خبیر ہے اختر نے اس خانقاہ کو محض اس نیت سے بنایا ہے یہاں آپ کے عاشقوں کو بیٹھنے کی سر چھپانے کی جگہ مل جائے آپ کے بہت سے عاشقین اولیاء کاملین اور طالبین اور آپ کے چاہنے والے جمع ہوں اور ہم سب آپ کی محبت کی باتیں کریں بزرگوں کی معرفت کی باتیں کریں قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں حدیث پاک سنیں اس لیے آپ ہماری اس نیت کو قبول فرما اگر اس میں ہمارے نفس کی کوئی آمیزش ہے تو اس کو معاف فرما دیجیے ہمیں اخلاص عطا فرما دیجیے جنہوں نے اس کی تعمیر اور پیسے لگائے ان کا مال بھی قبول فرما لیجیے اور اس کو ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجیے نفس و شیطان کی غلامی سے چھوڑا کر اپنی غلامی اور ہاں، فرما برداری کے حیات نصیب فرما دیجیے اپنی رحمت سے ہماری آہ کو قبول فرما لیجیے صدقے میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جن کی آنکھوں نے ابھی حال ہی میں زیارت کی ہے ان دونوں حرمین شریفین کے صدقے میں اختر کی آہ کو قبول فرمائیے اس کی اس دعا کو قبول فرمائیے کسی ایک کوئی محروم نہ فرمائیے اختر کو اس کی اولاد کو میرے دوستوں کو ان کی اولاد کو کسی کو بھی اللہ فاسق اور فاجر اپنا نافرمان نہ ہونے دیجیے اے اللہ ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دیجیے ہمارے رشتہ داروں کو بھی نیک بنا دیجیے ہماری دنیا بھی بنا دیجیے آخرت بھی بنا دیجیے ہمیں اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کر دیجیے جو آپ اپنے اولیا صدیقین کو عطا فرماتے ہیں ہم جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں بے مانگے اپنے دست کرم سے عطا فرمائیے دست بخش جہنب ذمبیل ماں اللہ ہماری جھولیوں کی طرف اپنا دست کرم بڑھائیے اپنی محبت اپنی خشیت اپنے اولیا کی تمام نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائیے اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں ہم اپنی نالائکی اور نا اہلی کا اعتراف کرتے ہیں لیکن آپ کریم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 اللہ تعالیٰ گھر لینے کا ان کا غیب سے انتظام فرما دے جن کے رشتے آئے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اچھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت قابل آج تعالیٰ ٹھیک ہے السلام علیکم بخار ہو گیا اس کے پیپر بھی کر